بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو بیالیس ہجری محرم کی چوتھی تاریخ ہے اللہ جل جلالہ ہمارے اعمال احوال اقوال افعال کو درست فرما کر اپنی درگاہ میں قبول فرمائے میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھیوں چودہ سو اکتالیس ہجری ذوالحجہ کے اواخر میں تحریک طالبان پاکستان کے مختلف دڑوں میں اتحاد و اتفاق نے جہاں اہل ایمان کو خوش و خرم کیا وہیں کفار اور ان کے کو پریشان کیا تقریباً دو سال قبل جب کے پیغام پاکستان نامی فتو یعنی فتنوں نے طوفان بدتمیزی کی طرح امڑ آئے تھے اس وقت یہ مضمون لکھا گیا تھا اور آج بھی ہمارا یہی خیال ہے کہ جب بھی ہم اختلاف و انتشار کا شکار ہوتے ہیں تو کفار اور ان کی آواز میں آواز ملانے والے ہمارے اوپر ہر قسم کے تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں اخلاقی عسکری مادی ہر اعتبار سے ہمیں وہ تباہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں یہ مضمون اسی وقت لکھا گیا تھا جب پیغام پاکستان کے نام سے مختلف قسم کے فتو یعنی فتنوں کا دور دورہ تھا اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت و توفیق سے مالا مال کر دے ہدایت و توفیق تو اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے وہ جب چاہے دلوں کو نور ایمان و ایقان سے بھر دے میرے بھائیوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ اصولی ہے فروعی نہیں ہے بنیادی اختلاف ہے سرسری نہیں ہے یہود ہمیشہ مسیحیوں کے دشمن رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور ان کے حواریوں کے اصلی دشمن یہود ہیں نقل کفر کفر نباشت یہود اما مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ زانیہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو خاکم بدہن ولد الزنا کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے انتہائی خطرناک بھیانک اور دہشتناک انسانی وجود کو لرزا دینے والی بات ہے لیکن آج عیسائی یہودیوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق قائم کر چکے ہیں کس نقطے پر ان کا اتفاق ہوا ہے کس نقطے پر اتفاق ہوا ہے دونوں کافروں کا کیا یہود ماں بیٹے کو مقدس ماننے لگے ہیں یا عیسائی ماں بیٹے کو منجس جاننے لگے ہیں نہیں ہرگز نہیں ہر کافر اپنے کفر و باطل پر قائم و دائم ہے اگرچہ سیاسی معافیوں کا اعلان طرفین سے ہوا ہے لیکن عقائد تو نہیں بدلے نا وہ باوجود آپس میں اصولی اختلافات رکھنے کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متفق و متحد ہیں میرے اور آپ کے خلاف یک جان و یک زبان ہیں میرے اور آپ کے مدینے اور مکے کے خلاف ایک ہیں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا گھٹ جوڑ ہے میرے اور آپ کے کعبے قرآن اور شریعت کے خلاف ان کا ایکا ہے پھر خود عیسائی مختلف فرقوں میں تقسیم ہونے کے باوجود ہمارے خلاف ایک ہیں روسی آرتھوڈاکس امریکی کھیتولک کینیڈین پروٹسٹانٹ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں حال ہی میں روسی آرتھوڈاکس کلیسا نے یوکرائنی کلیسا کو دائرہ مسیحیت سے خارج کرتے ہوئے ان کی تکفیر کی سیاسی مسائل کی بنیاد پر مگر طرفہ تماشا یہ ہے کہ وہ ایک نقطے پر متفق ہیں ایک مٹھی ہیں یک جان و یک زبان ہیں وہ کون سا نقطہ ہے وہ کون سا پوائنٹ ہے جواب بہت آسان ہے میرے اور آپ کے خلاف اے مسلمان ان اشاروں سے ہرگز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کفار کو مشعل راہ بناتے ہوئے اسوا بناتے ہوئے اور اللہ کے دشمنوں کو رول ماڈل بناتے ہوئے قومیت یا وطنیت کی بنیاد پر باوجود اصولی اختلافات کے ہوتے ہوئے ایک ہو جائیں نہیں ہرگز نہیں یقیناً قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری قوموں پر قیاس کرنا ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں ہر چیز پر ہر شے پر مقدم دین ہے سب سے پہلے اسلام سب سے پہلے پاکستان نہیں بلکہ سب سے پہلے اسلام ہے اسی دین کے لیے خونی اور وطنی رشتوں کو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے خیر باد تھا اور وہ ہمارے لیے بہترین اور خوبصورت نمونہ چھوڑ گئے امریکہ کا مسلمان میرا اور آپ کا بھائی اور پاکستان کا سلیبی میرا اور آپ کا دشمن ہے اس لمبی تمہید اور ضروری تمبیح کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاک زمین بنانا چاہتے ہیں اور اسلام آباد میں اسلام آباد دیکھنا چاہتے ہیں ہم کب متفق ہوں گے کب متحد ہوں گے کب یک جان و یک زباں ہوں گے کب تک اتحاد و اتفاق کے نام پر نئی نئی جماعتیں بناتے پھریں گے اور نئے نئے دڑے کھڑے کرتے پھریں گے عربی مقولہ ہے الراحت فراہ یعنی صاف ستھری بات کہنے میں اطمینان اور آرام ہوتا ہے ہم پاک جہاد میں مصروف ساتھی کب تک اختلافات کا شکار رہیں گے پرانی بات یاد آ گئی سراروغا جنوبی وزیرستان محسود کے علاقے میں ہم امیر محترم شہید بیت اللہ محسود رحمہ اللہ کے ساتھ ایک مجلس میں شریک تھے مجلس کا مقصد کیا تھا تحریک طالبان پاکستان کا قیام خوش قسمتی سے امت کے اس اہم معاملے میں بندہ ناچیز بھی شریک تھا اور گواہ ہے کہ پورے پاکستان کے قبائلی اور غیر قبائلی علاقوں کے مجاہدین اور انقلاب اسلامی کے شدائی اور فدائی سب شریک تھے اب ان میں سے اکثر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں خیبر اور محمد قرم درادم خیل و پشاور سوات اور پورے پاکستان کے نمائندے اس اجلاس میں شریک تھے حتیٰ کہ مہاجرین کی نمائندگی بھی موجود تھی اللہ اکبر پھر میرے بھائیوں پاک جہاد نے جو بہار دیکھا دشمن نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار دیکھا وہ سب کو معلوم ہے لاکھوں پاک جہاد کے حامی ہزاروں مجاہدین سینکڑوں فدائی استشادی جوان اس بہار کی امت مسلمہ خصوصاً اسلامیہ نے پاکستان دوبارہ منتظر ہیں میرے بھائیوں اس پلید اور گندے نظام کے ہاتھوں رلنے والے مسلمان بھائی بہن حتیٰ کہ پاکستان میں رہنے والے مظلوم کفار تک آپ کی راہ تک رہے ہیں شریعت اسلامیہ کی بہاریں دیکھنے کے لیے لوگ بے تاب ہیں پاکستانی عوام بلا تفریق مذاہب و ادیان اس نظام اور گندے فوجیوں سے تنگ آ چکی ہے تنگ آمد بجنگ آمد والی کیفیت ہے اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے موقع کی نزاکت کو سوچئے اور سمجھیے آج میں اس مضمون کے توسط سے پاک جہاد میں شریک تمام قائدین اور مجاہدین کو ایک اور نیک ہو کر اس نظام کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک زبردست دھکا لگانے کی دعوت عمل دیتا ہوں تمام نئے پرانے فروئی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متفقہ اہداف کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے آگے بڑھیں کندھے سے کندھا ملا کر اپنے شانے کو اپنے مسلمان مجاہد انصار اور مہاجر بھائی کے لیے جھکا کر آئیے تمام تر جماعتی اور گروہی تعصبات سے بالا تر ہو کر ایک اور نیک ہو جاتے ہیں اور پاک جہاد کی بہاروں کو دوبارہ قائم کرتے ہیں اللہ تعالی توفی عطا فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ مضمون دو سال پہلے لکھا گیا تھا آج الحمد کتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ پاکستانی جہاد میں شریک تمام مجاہدین اللہ کا شکر ہے تحریک طالبان پاکستان کے جھنڈے تلے جمع ہو کر امیر محترم مفتی نور ولی محسود حفظ اللہ تعالی کو بیعت دے رہے ہیں اور ہجرت و جہاد پر ان کے ساتھ وفاداری کا عہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال و اقوال کو مبارک فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زبانوں کو ایک فرمائے اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہماری گزشتہ کوتاہیوں غلطیوں اور لغزشوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے ہدف کی جانب تیز تر انداز میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ